السلام علیکم this is lecture 43 three of introduction to psychology پچھلے لیکچر میں ہم نے انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکولوجی کی بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ سائیکولوج جہاں زندگی کے مختلف اور شعبوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر انڈسٹری اور آرگنائزیشن میں ان کی بہت جگہ ہے اور بہت اہمیت ہے مقصد یہ ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو اس چیز میں اسسٹ کیا جائے کہ وہ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کرے اور اس کے ورکرس اپنی میکسیمم ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کریں ورکرز موٹیویٹیڈ ہوں اور جاب سیٹسفائڈ بھی آج کے لیکچر میں ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک اور شعبے کا ذکر کریں گے جو کہ ہے کنزیومر سائیکولوجی لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کن چیزوں کا ذکر کیا تھا we talk about industrial organizational psychology focus of interest of industrial organizational psychology selecting the right person for the job workers motivation as an issue in industrial organizational psychology strategies for fitting the job to the person job satisfaction, ways of enhancing job satisfaction, and workers' safety and job satisfaction. آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن یا کوئی مینوفیکچرر کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے مارکیٹ میں بھیجتا ہے تو کیا اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے پوٹینشیل کنزیومر موجود ہیں یا نہیں اور یہ کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں وہ کافی فائدے مند اور کافی انکم جنریٹنگ پروڈکٹ ہو سکتی ہے تو آپ کس طرح سے لوگوں کو اس بات مائل کریں کس طرح سے ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں یہ کام کنزیومر سائیکولوجی میں کیا جاتا ہے اور کنزیومر سائیکولوجسٹ وہ سائیکولوجسٹ ہیں جو اس شعبے میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں لیکن کنزیومر سائیکولوجی کی تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے کچھ چیزوں پر غور کرتے ہیں try to find answer to these question why do manufacturer advertise their products why do advertise use models and the advertisement why do advertise use cartoons rather than human models and the advertisement of children's products why do manufacturers introduce only one new model in how will we decide what to buy no advertisements یعنی یہ چیزیں اکثر ہمارے ذہن میں اٹھتی بھی ہیں کئی دفعہ ہم ان پہ غور کرتے ہیں اور اکثر اوقات ہم ان کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور اپنے بائنگ کو جاری رکھتے ہیں کیا ہو اگر کسی چیز کا کوئی اشتہار کسی اخبار میں یا ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر نہ ہو ہمیں کیوں کر معلوم ہوگا کہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں نہ صرف یہ کہ ہمیں اشتہاروں کی وجہ سے پروڈکٹس کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ اشتہار ایک اور فنکشن بھی کرتے ہیں advertisement create a need in the consumer یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے آگاہ نہ ہو آپ کو اس بات کی اویئرنیس نہ ہو کہ آپ کو ایک خاص چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے یا کوئی خاص چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر اشتہار نہ ہوتے اشتہار کے ذریعے ہمیں نت نئی چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اکثر اوقات ان کو پڑھ کر یا ان کو سن کر یا دیکھ کر ایک نئی نیڈ ہم میں پیدا ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی یہ چیز خریدنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اشتہار اگر ہم ان پہ غور کریں مختلف پروڈکٹس کے اشتہار مختلف طرح سے بنائے جاتے ہیں بچوں کے پروڈکٹس کے اشتہار میں کارٹونس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان کے جنگلز زیادہ میوزیکل ہوتے ہیں بڑوں کی پروڈکٹس کے اشتہار میں عام طور پر الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور میوزک مین سورس نہیں ہوتا میوزک بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں جب کی جاتی ہیں تو ان کو بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پیچھے خاصی ریسرچ اور خاصا کام پنہا ہے اس طرح کی ریسرچ اور ایڈورٹائزنگ کس طرح سے کی جائے لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے اور لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے میسجز کس طرح سے دیے جائیں یہ تمام تر کام کنزیومر سائیکولوجسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کنزیومر سائیکولوجی ہے کیا consumer psychology the branch of psychology that studies consumer buying behaviour and the effect of advertisement on their behaviour psychology کی وہ برانچ جو یہ دیکھتی ہے کہ کنزیومر کس طرح سے چیزوں کے بارے میں ڈسائڈ کرتے ہیں کیوں کچھ پروڈکٹس کو وہ پسند کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں اور دوسری پروڈکٹس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور وہ کیوں کر فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ کسی پوٹینشیل بائر کو یا کنزیومر کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں consumer psychology focus upon consumer decision making and behaviour in the market place اور پھر یہ کہ جب ایک کنزیومر مارکیٹ پلیس میں ہے کسی بڑے اسٹور میں ہے یا کسی چھوٹی سی دکان پر ہے تو وہ اپنے ذہن میں وہ کون سے کوگنیٹو پروسیس سے گزرتا ہے کس طرح کی ڈیسیزن میکنگ کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ اے یا پروڈکٹ بی میں سے کس کو چنے ہو سکتا ہے پروڈکٹ اے زیادہ ایکسپینسو ہو پروڈکٹ بی کم قیمت کی ہو لیکن سوچنے کے بعد ایک ایسا ڈیسیزن لیا جاتا ہے کہ وہ مہنگی پروڈکٹ کو لے لیتا ہے گو کہ اس کی قیمت اس کی استطاعت سے شاید زیادہ ہو لیکن وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یہ پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ سے بہتر ہے کوئی بات نہیں اگر میں نے اس میں زیادہ پیسے خرچ کیے لیکن یہ مجھے جو سروس دے گی وہ دوسری پروڈکٹ سے بہتر ہے اور ریلائبل ہے the effect of advertisement on people's attitude and buying habits is an area of special interest for a consumer psychologist اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ایڈورٹیزمنٹ بھی کنزیومر سائیکولوجی کا ایک شعبہ ہے اشتہار کیسے بنائے جائیں اس میں میسجز کیسے کنوے کیے جائیں کس طرح کے ماڈل استعمال کیے جائیں اور اشتہار کو کس طرح سے زیادہ افیکٹو بنایا جائے اس پر بھی کنزیومر سائیکولوجسٹ کام کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم سوشل سائیکولوجی میں ایٹیٹیوڈس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ میسجز کو کس طرح سے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے اور اس میں مختلف فیکٹرز ہیں جو اہم ہیں جیسے کہ نیچر آف میسج کیا ہے نیچر آف ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے اور میسج ڈلیور کرنے والے کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے کنزیومر سائیکولوجی میں بھی ان چیزوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اور اس پر خاصا کام موجود ہے consumer psychology is division three of American psychological association اور uh A P division twenty three of A P A this shows that this is one of older divisions in A ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا ہم A P A American psychological association کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ماڈل آرگنائزیشن ہے جس سطح پر اور جس پیمانے پر وہ آرگنائز ہے اور سائیکالوجی میں اور اس کے مختلف شعبوں کو جس طرح سے اس میں ڈیل کیا جا رہا ہے اس کی مثال شاید دوسری آرگنائزیشنس میں نہیں پائی جاتی گو کہ مختلف ممالک میں ان کی اپنی آرگنائزیشنس ہیں یا ایسوسیشنس موجود ہیں لیکن اے پی اے بہت زیادہ آرگنائز لیول پر کام کر رہی ہے کنزیومر سائیکولوجی ڈویژن 23 تھری ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ریسنٹ ڈویژن نہیں ہے اس پر بہت برسوں سے کام ہو رہا ہے اے پی ایم اس وقت پچپن چھپن ڈویژن موجود ہے ٹوینٹی تھرڈ ڈویژن کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ ڈویژن سکسٹیز میں بھی موجود تھا اور شاید ففٹیز میں تھی کسی مختلف فارم میں ہو سکتا ہے یہ موجود ہو لیکن یہ ایریا اور اس میں کی جانے والی ریسرچ ایک نئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت پرانا فیلڈ ہے consumer psychologist study consumer psychologist جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بہت سی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں بہت سی چیزیں ان کے انٹرسٹ کے فوکل پوائنٹس ہیں جن میں سے چند کا ہم ذکر کریں گے the responsive attitude of humans towards the product and service related information and experience response such as emotion feelings attitudes beliefs and judgment as well as purchase decisions and consumption practices. Consumer psychologist اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے کہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں کسی کنزیومر کو اویلیبل ہے وہ اس کی طرف کیسے ریسپونڈ کرتا ہے کس طرح سے اس کے ذہن میں یا اس کے سوچ میں ایک اس کے لیے لائکنگ پیدا ہوتی ہے یا کسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے کس طرح سے وہ یہ ڈیسیزنس کرتا ہے کہ اس کو کون سی پروڈکٹ چاہیے اور اگر کوئی پروڈکٹ اس کو نہیں چاہیے تو بھی وہ کیوں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو خرید لے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی چھوٹی دکان پہ جائیں جس میں آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر شاپنگ کرتے ہیں تو آپ دکاندار کو چیزوں کی لسٹ دے دیتے ہیں یا نام بولتے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ان چیزوں کی خریداری کرتے ہیں جو آپ نے گھر سے سوچا تھا کہ آپ کو چاہیے دوسرے لفظوں میں صرف وہی خریدا جاتا ہے جس کی ضرورت تھی لیکن اگر آپ کسی بڑی سپر مارکیٹ میں جائیں جہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹرالی یا باسکٹ ہے اور سب چیزیں آپ کے سامنے مختلف شیلف میں کھلی موجود ہیں تو اکثر اوقات آپ ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں جو آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ خریدیں گے لیکن کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید مجھے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ان کو اٹھا کے ٹرالی میں رکھ لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس طرح سے پرزینٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے خود بخود اس کی نیڈ پیدا ہو گئی گو کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ ان چیزوں کو خریدیں گے information about the product and the related service information is very important variables such as advertisement product packaging package labels coupons consumer magazines and word of mouth communication with the near ones that affect consumer behaviour اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر سائیکولوجسٹ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پروڈکٹس کی پیکجنگ کس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے یا کر سکتی ہے یا کون سی پروڈکٹس ہیں جو اس وجہ سے پاپولر نہیں ہو پائیں کہ ان کی پیکجنگ یا ان کے ریپرز زیادہ خوبصورت یا اٹریکٹو نہیں تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹافی ریپرز یا ٹیشو پیپر کے ڈبے یا مختلف شیمپوز اٹریکٹو قسم کے پیکجنگ میں موجود ہوتے ہیں اور آپ اکثر اوقات ان کو صرف ان کا رنگ یا ان کی شیپ دیکھ کر خرید لیتے ہیں also brand loyalty product preference price marketing and selling strategies are a focus of interest consumer psychologist یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں ایک ہی برانڈ تمام عمر خریدتے رہتے ہیں یا کئی سال ایک ہی شیونگ بلیڈ کو استعمال کرتے ہیں یا ایک ہی ٹوتھ پیسٹ لینا پسند کرتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کو بدلا جائے کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک خاص پروڈکٹ سے ٹک کرتے ہیں اور دوسرے پروڈکٹ کو اس کے باوجود کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے دوسری پروڈکٹ لینے کا سوچتے بھی نہیں the main aim or goal of consumer psychology is to describe project influence and or explain consumer response بنیادی مقصد اور بنیادی ٹارگیٹ کنزیومر سائیکولوجی کا کنزیومر ہے اور کنزیومر کے بائنگ بہیویئر کیوں کر وہ چیزیں خریدنے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں چیزوں میں یا پروڈکٹس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو پسند کریں اور خریدیں دوسرے لفظوں میں یہ اس چیز کی سائنس ہے یا اس چیز کی اسٹڈی ہے کہ لوگوں کو پروڈکٹس خریدنے کی جانب مائل کیا جائے تو بنیادی طور پر کنزیومر سائیکولوجسٹ ایک طرح سے مینوفیکچرر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے دوسری طرف وہ یہ کام بھی کر رہا ہے کہ کنزیومرس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور مینوفیکچرر کو اس بات پہ راضی کر رہا ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو اس طرح سے پیش کرے اور ایسا بنائے جو کہ کنزیومرز کی نیڈ کے مطابق ہوں consumer psychologist consumer psychologist are the psychologist are educated educated and trained understanding consumer habit and the influence of advertisement on consumers' attitude thoughts and behaviours psychology کی کسی بھی اور برانچ کی طرح سے بیسک پرنسپل جو کنزیومر سائیکولوجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سائیکالوجی کے بیسک پرنسپلس ہیں ابھی تک ہم نے جتنے ٹاپکس سائیکولوجی کے ڈسکس کیے ان کی تمام تر کی اپلیکیشن آپ کو کنزیومر سائیکولوجی میں بھی دکھائی دے گی مگر ایک مختلف اینگل سے کنزیومر سائیکولوجسٹ اس چیز میں ٹرینڈ ہوتا ہے اور اس کی ایجوکیشن اس پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے کہ کنزیومرس کے بائنگ بہیویئر کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور کیسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے other task of consumer psychologist consumer psychologist are also educators trainers researchers as well as administrators consumer psychologist صرف مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے یا کنزیومر ریسرچ نہیں کرتے وہ ایجوکیٹرس بھی ہو سکتے ہیں وہ مختلف اس طرح کی آرگنائزیشن کو رن کرنے والے ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں جو کنزیومر ریسرچ یا اسٹڈی کر رہی ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک سمپل اور سیدھا سادہ کام نہیں ہے اس میں بہت محنت اور بہت سوچ اور بہت سا نالج درکار ہے understanding and predicting consumer behaviour is not an easy task even the experienced salesmen are not able to actually read the mind The main task of a consumer psychologist is to conduct consumer research. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کنزیومر سائیکولوجی میں کون کون سے اسپیسیفک ایریاز میں کام کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کنزیومر بہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پروڈکٹس کو ایک اپیلنگ طریقے سے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بریفلی اس برانچ آف سائیکولوجی کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا history of consumer psychology J B Watson was the first ever psychologist psychologist apply principle of psychology in the field of advertising اب تک آپ جے بی واٹسن کے نام سے بخوبی واقف ہیں یہ وہی صاحب ہیں جو کہ امیرکن سائیکولوجی میں ایک نئی اپروچ کے بانی تھے اور جنہوں نے لٹل ایلبرٹ پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا فیئر پیدا کرنے کا واٹسن وہ پہلے سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے ایڈورٹیزمنٹ میں ان پرنسپل کو استعمال کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی اپروچ بہیورسٹک تھی اور ان کے خیال میں ایکسٹرنل اسٹیمولیشن اور انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ انسان کے بہیویئر کو ڈٹرمن کرتے ہیں اسی چیز کو ایڈورٹیزمنٹ میں استعمال کیا گیا کہ بیرونی اسٹیمولیشن کے ذریعے لوگوں کا بائنگ بہیویئر جو ہے اس پر اپنا افیکٹ ڈالا جائے Watson believed that psychology could not be recognized as a scientific discipline until its practical utility is proved by its application and demonstration in real life situations. آپ کو یاد ہوگا کہ واٹسن کا خیال تھا کہ سائیکالوجی اس وقت تک ایک سائنٹیفک ڈسپلن نہیں بن سکتی جب تک اس میں چیزوں کو پریکٹیکلی پروو نہ کیا جائے ایکسپریمنٹیشن نہ کی جائے اور چیزوں کو مینپولیٹ کر کے اور بار بار دہرا کے چیک نہ کیا جائے اسی چیز کو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی استعمال کیا according to Watson if psychology would follow the plan I suggest the educator the physician the and the businessman could utilize our data in a practical way powder. In that ad, he not only targeted the emotions and anxieties of mothers, but also use the experts recommendation and the impact of using the product یعنی دو چیزوں کو اس اشتہار میں اور اس اپروچ میں ٹچ کیا گیا اور ایکسپلائٹ کیا گیا ایک طرف تو یہ کہ ماؤں کی جو انگزائٹی ہے بچوں کی ویل بینگ کے بارے میں اس موضوع کو ٹچ کیا گیا اور دوسری طرف ایکسپرٹس کو استعمال کیا گیا کہ ایکسپرٹس کے خیال میں یہ پروڈکٹ جو ہے استعمال کی جانی چاہیے So, considering the definition of consumer psychology and keeping the brief history of consumer psychology and advertisement in mind, what is the focus of interest for a consumer psychologist in brief? Focus of interest. The main focus of interest of consumer psychology is to emphasize the consumer's problems, likes, dislikes and preferences, and to develop strategies for making ads, influencing purchasing decisions, innovative marketing, brand and product techniques. Consumer psychology has various subfields and subspecialties also. Consumer psychologists may work in any one of those fields and may be working in all of the fields at the same time. Subfields of consumer psychology: advertising, perception, life stages, including time, experiences, and preferences, have a physical as well as psychological effect. Motivation, psychology of price, and market research. Important terminology of consumer psychology: consumer behavior, personality, sales, marketing, product choice, product preference, and brand loyalty. اب تک ان میں سے اکثر ٹرم سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہوں گے جیسے کہ کنزیومر بہیویئر یا پرسنالٹی یا پرسپشن کچھ ٹرمس آپ کے لیے نئی ہیں جیسے کہ پروڈکٹ پریفرنس جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کیوں کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اے پروڈکٹ کی بجائے بی پروڈکٹ خریدنی چاہیے حالانکہ دوسرے لوگوں نے آپ سے کہا ہوتا ہے کہ اے پروڈکٹ کافی اچھی ہے لیکن آپ ایک پروڈکٹ تو دوسرے پر پریفر کرتے ہیں اس, اسی طرح سے برانڈ لوئلٹی یعنی کسی ایک خاص برانڈ کسی ایک خاص کمپنی کی پروڈکٹ کے ساتھ آپ کی افیلیشن یا لوئلٹی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہی پروڈکٹ خریدنی چاہیے اب ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ سائیکولوجی کے بیسک پرنسپلس وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے شروع سے لے کے اب تک کے لیکچر میں بات کی سائیکالوجی کی مختلف سب فیلڈ میں اور سب اسپیشلٹیز میں انہیں پرنسپلس کو انہیں ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہر ایریا یا ہر برانچ سے تعلق رکھنے والے سائیکولوجسٹ اپنے ایک خاص اینگل اور پرسپیکٹو کے حساب سے ان پرنسپلس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ لرننگ پرنسپلس لرننگ ہم نے دیکھا تھا کہ آرگنائزیشنل بہیویئر میں اس کی اپنی اپلیکیشن ہے ہیلتھ سائیکولوجی میں اس کو کسی اور طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور سوشل سائیکولوجی میں ایک مختلف طرح سے کنزیومر سائیکولوجی میں بھی لرننگ کے پرنسپلس کو جو کہ آپ جانتے ہیں operant conditioning classical conditioning observational learning ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک بالکل مختلف اور ایک جدا طریقے سے خاص طور پر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اور لوگوں کو کسی پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے learning principles use for attracting consumer conditioning advertise use model positive feeling and attraction for the product classical conditioning کے پرنسپل کا بہترین استعمال ایڈورٹائزمنٹ میں اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی بہت اٹریکٹو ماڈل کو کسی پروڈکٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو یعنی کہ ماڈل اور پروڈکٹ کو اتنی دفعہ اکٹھے استعمال کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو فیلنگ کنزیومر کے دل میں اس ماڈل کے لیے تھی جو کہ ایک پوزیٹو فیلنگ تھی وہ پروڈکٹ پر بھی شفٹ ہو جاتی ہے اور فائنلی جو کہ پہلے اس پروڈکٹ سے واقف نہیں تھا وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ لینی چاہیے اور اس کو پروڈکٹ بھی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے operant in conditioning manufacturers announce prize prize coupons extra amount of product upsize product at same price price reduction consumers آپ کنڈیشنگ آپ جانتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ کے ذریعے کسی بہیویئر کو اسٹریگن کیا جا سکتا ہے یا ویکن کیا جا سکتا ہے پوزیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ بہیویئر کو مضبوط بنانے کی اسٹریٹجی مینوفیکچررس اور ان کے ایڈورٹائزرس اور ان کے مارکیٹ کرنے والے لوگ پروڈکٹ کے ساتھ ایسے پوزیٹو ری انفورسمنٹ اور ریوارڈس اناؤنس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو خریدیں تاکہ ان کو یہ ریوارڈ مل سکے یہی وجہ ہے کہ اکثر پروڈکٹس کے لیے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جب آپ ڈبہ کھولیں گے تو اس میں سے کوئی انعام نکلے گا یا آپ کو کوپن ملے گا اور پھر اس کے اوپر آپ کے انعام کا فیصلہ ہوگا اکثر کمپنیز اس سے بھی بہتر اپروچ یہ سمجھتی ہیں کہ پروڈکٹ کو اپ سائز کر دیتے ہیں اس پروڈکٹ میں ایکسٹرا اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور قیمت وہی رکھتے ہیں ان سب کے سب کا مقصد آپرین کنڈیشننگ پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے بائنگ بہیویئر کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ کرنا observational learning advertisement show renowned people using the product under question so that potential consumer feel like following their foot steps observational learning یا وائکیریس لرننگ کا بھی استعمال ایڈورٹیزمنٹ میں کیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو اور خاص طور پہ مشہور لوگوں کو اور اٹریکٹو لوگوں کو وہی پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تاکہ ویورز یہ سمجھے کہ یہ لوگ بھی یہی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اس لیے مجھے بھی یہ استعمال کرنی چاہیے سو so, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ میں کس طرح سے ایک جانب تو چیز کو زیادہ اٹریکٹو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ایسی اسٹریٹجیز استعمال کی جاتی ہیں ایسے کوگنیٹو پروسیسز کو ٹچ کیا جاتا ہے اور لرننگ کو ایکسپلوئٹ اور مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ جو شخص اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں بھی سوچ بھی نہیں رہا تھا وہ کچھ عرصے کے بعد بازار جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ خرید کے لے آتا ہے اور جو آلریڈی اس پروڈکٹ کو خرید رہا تھا وہ اس کے ساتھ اور زیادہ افیلیشن اور ایسوسیشن محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے some factor affecting product preference consumer research کے ایک بڑے حصے میں اس چیز پر ریسرچ کی گئی ہے کہ پروڈکٹ پریفرنس کو آخر کون سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کیونکہ اگر مینوفیکچرر کو اور ایڈورٹائزر کو اور ریسرچر کو یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ کن فیکٹر یا کن ویریبلس کی وجہ سے کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور کسی پروڈکٹ کو نہیں خریدتے تو انہی ویریبلس پر اور فیکٹرز پر کام کیا جائے ان کو پروڈکٹ میں شامل کیا جائے ان کو ایکسپلوئٹ کیا جائے اور استعمال کیا جائے تاکہ لوگ اس پروڈکٹ کو خریدیں personality type and brand loyalty peer pressure product price reputation of the product packaging colour wrappers, shape size captions etcetera quality of the product advertisement and need so تو ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف لوگ مختلف پروڈکٹس مختلف ریزنس کے لیے خریدتے ہیں کچھ لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ ان کو اس کی ضرورت تھی کچھ لوگ کوئی خاص پروڈکٹ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کی پرائز ان کی رینج میں شامل تھی جتنا وہ پیسہ خرچ کر سکتے تھے وہ چیز اسی قیمت میں آ رہی تھی کچھ لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ برانڈ لوئل تھے وہ ہمیشہ سے اسی پروڈکٹ کو استعمال کرتے آ رہے ہیں کچھ لوگ کسی چیز کی پیکجنگ کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کا رنگ ان کو اچھا لگتا ہے یا اس کی شیپ اچھی لگتی ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ ایک شیمپو خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو ایک رو میں بے شمار رنگوں میں شیمپوز دکھائی دیں گے اور اکثر اوقات ہم اور خاص طور پہ نوجوان یا بچے محض رنگ کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کر وہ شیمپو خرید لیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لاجیکلی شیمپو لال ہو یا اورنج ہو یا گرین ہو یا پرپل ہو اس سے کوئی فرق اس کی کوالٹی پر نہیں پڑتا شیمپو کی ایکچوئل کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ بالوں کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے لیکن اس کی بجائے اس کو کلر کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیمپوز کی بوٹل آپ کو عام طور پر ٹرانسپیرنٹ ملیں گی نہیں ملے گی ٹرانسپیرنٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کا رنگ اس میں سے دکھائی دے سکے دوسری جانب اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ خریدنی ہے تو ریسرچ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سفید ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کو ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب ٹرانسپیرنٹ نہیں ملے گی کیونکہ اس میں شاید اگر فروزی رنگ ڈال دیا جائے یا مرون رنگ ڈال دیا جائے اور گہرے گرین رنگ کی ٹوتھ پیسٹ ہو تو شاید بہت سے لوگ اس کو خریدنا پسند نہ کریں یہ سب چیزیں ریسرچ کی وجہ سے ان لوگوں کو یعنی ایڈورٹائزر کو اور مینوفیکچررس کو معلوم ہوئی لیکن پوٹینشیل کنزیومرس کو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اٹریکٹ کرنا ایک سمپل ٹاسک نہیں ہے محض لرننگ کے پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا جاتا اور بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے کوگنیٹو پروسیسز ہیں جن کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے انہیں میں سے ایک چیز ایڈورٹائزنگ اپیلس ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایڈورٹیزمنٹس میں جو اپیل استعمال کی جاتی ہیں لوگوں کو کسی پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے advertising appeals advertisements are to develop a positive image about the product by using attractive models and positive feelings like happiness, excitement curiosity and desire two main techniques are use to make advertisements, soft sell appeal and hard sell appeal advertisers دو طرح کی اپیل استعمال کرتے ہیں لوگوں کو پروڈکٹ کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے ذہن میں پروڈکٹ کا اور ماڈل کا ایک پوزیٹو امیج پیدا کرنے کے لیے ہارڈ سیل اپروچ اور سافٹ سیل اپروچ پہلے دیکھتے ہیں سافٹ سیل اپیل یا اپروچ کیا ہے soft sell appeal approach use to selling the product in which the aspect of the product are promoted the product is associated with an image related to the product use جن ایڈورٹیزمنٹ میں سافٹ سیل اپیل استعمال کی جاتی ہے اس میں اصل پروڈکٹ کی بجائے اس کے سافٹ ویئر ایسپیکٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے یعنی اس کی وجہ سے جو امیج پیدا ہوگا یا اس کی وجہ سے جو فیلنگ پیدا ہوگی اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو سینٹائز کیا جاتا ہے the soft sell deliver the message that the potential buyers will obtain اور radiate a desirable image through the use of the product the purpose is to attract the potential buyer through the peripheral route یعنی جیسے کہ پیریفرل روٹ پروسیسنگ ہے آپ سینٹر یا کور یا پروڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس کے بینیفٹس اور اس سے ریلیٹڈ دوسری چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس وقت پروڈکٹ کی بات نہیں ہو رہی اس کو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی بات ہے جبکہ پروڈکٹ اور پروڈکٹ کی ایکچوئل کوالٹیز کو ٹچ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا مگر پرزنٹیشن کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ بائر یا ویور یہ جج نہیں کر پا رہا یہ پروڈکٹ نہیں یہ ماڈل کی خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے پروڈکٹ اور the image of the model rather than the product itself in return people will of course buy the product وہ ماڈل کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر پروڈکٹ خرید رہے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ میں کسی وقت بھی کسی موقع پر بھی اس پروڈکٹ کی ایکچوئل کوالٹیز کی بات تک نہیں کی گئی example of the soft sell appeal advertisement promoting cosmetics talk about the beauty of the model cosmetics کے پروڈکٹس میں اور خاص طور پہ ٹوائلٹ سوپس اور دوسری بیوٹی پروڈکٹس میں ماڈل کی خوبصورتی کا اور اس کی خوبصورت جلد کا اس کے خوبصورت بالوں کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس پروڈکٹ کے کانٹینٹس کیا ہیں کہیں کسی ریسرچ میں اس کو نقصان دہ تو نہیں پایا گیا یا یہ کہ اس کی قیمت باقی پروڈکٹس کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے as of men's products deliver messages about the manliness of the male model اور how people are impress by his masculinity for example advertisement of cigarettes ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ صحت کے لیے ایک مضر چیز ہے لیکن اس کی پروڈکٹس میں اور ان کے اشتہار میں اس طرح کے ماڈلس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بہت مینلی اور ہینڈسم دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کی میسکولینٹی کو اور ان کی خوبصورتی کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور پروڈکٹ کی جو اصل کوالٹی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن لوگ ماڈل سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں hard sell appeal the hard sell approach is the opposite of the soft sell appeal it focuses on the qualities of the product itself the advertise پر function of the product hard sell appeal soft sell appeal کے ایک الٹ اپیل ہے اس اپیل میں ماڈل کے بجائے پروڈکٹ کا ذکر کیا جاتا ہے پروڈکٹ کی کوالٹیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کیسی ہے کتنی اچھی ہے اور اس کی کیا خاص خاص کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بائر کو امپریس کر سکتی ہیں اور جس کی کہ بائر کو ضرورت ہو سکتی ہے qualities like taste smell speed durability efficiency dependability and اور nutritional value are emphasize stressed as to how much the consumer life will be because of using the product being advertised. Depend کرتا ہے کہ ہم کس پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کی ٹیسٹ اور اسمیل کی بات کی جائے گی کاسمیٹکس ہے تو اس کی نرمی اور اس کی اسمیل کا ذکر ہوگا اگر کسی آٹو موبائل کا ذکر ہے تو اس کی ڈیوریبلٹی کا ذکر ہو سکتا ہے اس کی پاور کا ذکر ہو سکتا ہے اس کی اسپیڈ کا ذکر ہو سکتا ہے اگر آپ جاگس خرید رہے ہیں تو جاگس کی ڈیوریبلٹی پائیداری اور اس کی لانگ لائف کا ذکر کیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا سکتے ہیں کنزیومر کنزیومر سائیکولوجی سے ریلیٹڈ کنزیومر ریسرچ میں ایک ریسرچ اکثر جگہ پہ کوٹ کی جاتی ہے جس میں یہ اسٹڈی کیا گیا کہ لوگ کیوں خریدتے ہیں یعنی جوتے جوگر نما جوتے جو ہم پہنتے ہیں آخر لوگ کیوں خریدتے ہیں کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ جاگرس خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو دکان میں ایک ہی کمپنی کے ایک ہی برانڈ کے دس یا پندرہ طرح کے جاگرس کیوں دکھائی دیتے ہیں یہ سب کچھ بھی کنزیومر ریسرچ کا نتیجہ ہے ریسرچ سے ظاہر ہوا کہ لوگ کم از کم نو یا دس کی وجہ سے خریدتے ہیں کچھ لوگ اسٹائل کے لیے خریدتے ہیں یا فیشن کے لیے کچھ لوگ کمفرٹ کے لیے کچھ لوگ اس لیے کیونکہ انہوں نے پیدل چلنا ہوتا ہے کچھ لوگ اس لیے کہ انہوں نے جاگنگ کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ اس لیے کیونکہ انہوں نے کوئی خاص کھیلنی ہوتی ہے اور مختلف اسپورٹس کے لیے مختلف طرح کے جوتے چاہیے ہوتے ہیں کچھ اس لیے کہ انہوں نے ہائکنگ پر جانا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس لیے کہ انہوں نے پانی میں سے چل کر یا کیچڑ میں سے چل کر جانا ہوتا ہے اسی ریسرچ کی بنیاد پر پھر جاگرز بنانے والی کمپنیوں نے ایک ویرائٹی بنانا شروع کی جاگرز کی جس کی وجہ سے انہوں نے مختلف طرح کی نیڈ رکھنے والے بائرس کو اٹریکٹ کیا اور اپنی پروڈکٹس کو بہت بڑی اماؤنٹ میں بیچنا اور پروڈیوس کرنا شروع کر دیا example of the hard sell appeal advertisement of automobiles joggers mechanical instruments exercise metal products air conditioner etcetera use hard sell appeal research finding about advertising appeal researchers نے جہاں پر ایڈورٹائزنگ اپیلس بنانے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ریسرچ کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ پر بھی ریسرچ کی اور دیکھا کہ کس طرح کے ایڈ میں کس طرح کی اپیل استعمال ہوتی ہیں children's products are sold through soft sell appeal بچوں کی پروڈکٹس میں اکثر آپ کو سافٹ سیل اپیل دکھائی دے گی مثلاً کارٹونس کا استعمال خوبصورت جنگلس کا استعمال خوبصورت کلرفل بیک گراؤنڈ کا استعمال in case of women's products soft sell appeal is use toilet soaps and garments female products میں اگر تو گارمنٹس کی بات ہو رہی ہے یا سابن کی یا بیوٹی پروڈکٹس کی تو سافٹ سیل اپیل استعمال کی جاتی ہے but in case of women's perfume اور shoes hard sell appeal is advertisement of ہاؤزونٹ یوز ہارڈ سیل اپیل اگر فیمل کے جوتوں کی بات ہو رہی ہو یا پرفیوم کی تو پھر ہارڈ سیل اپروچ استعمال کی جاتی ہے اسی طرح سے گھر میں استعمال ہونے والے لنن کی کپڑوں کی ٹیپسٹری کی بات ہو رہی ہو یا گھر میں ہونے والے پینٹ کی تو اس کے لیے بھی ہارڈ سیل اپیل استعمال کی جاتی ہے کنزیومر ریسرچ میں ایک اور فیکٹر کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور دیکھا گیا کہ اس کی ریلیشن شپ خاصی حد تک بائنگ بہیویئر کے ساتھ اور پروڈکٹ پریفرنس کے ساتھ پائی جاتی ہے اور وہ ہے سیلف مانیٹرنگ ریسرچ سے دیکھا گیا کہ کچھ لوگ سیلف مانیٹرز ہوتے ہیں ہائی سیلف مانیٹرز اور کچھ لوگ low self monitors self monitors جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایسے لوگ جو اپنے بہیویئر پر نظر رکھنے والے اور اس کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے self monitoring and buying behaviour self monitoring has been found to be an important variable in buying behaviour and experimenting with new products self monitoring is the tendency to consider our own behaviour and changing it in order to present our well in particular social situation self monitoring کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں آبزرو کرتے ہیں سچویشنل نیڈس اور صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں اس طرح کے لوگ موسم کے مطابق ارد گرد کے لوگوں کے مطابق کپڑے اور فیشن تبدیل کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے لیکن اگر جو لوگ سیلف مانیٹر نہیں ہیں یا بہت لو ہیں سیلف مانیٹرنگ میں ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی یا بہت کم پائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں ہائی سیلف مانیٹرس اور low self monitors high self monitors are flexible in nature and adjust behaviour from situation they are concerned about the image they project and are apt to show conspicuous variation from one social context high self monitor دو فلیکسیبل ہیں اور دوسروں کے معاملے میں کانشیس ہیں اور سینسٹیو ہے اس لیے اپنے آپ کو بدلنے میں نئے نئے فیشنس ٹرائی کرنے میں نئی پروڈکٹس ٹرائی کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے لیکن لو سیلف مانیٹرس ان سے خاصے مختلف ہوتے ہیں In contrast, low self-monitors are relatively more fixed in their general attitude. They are much less sensitive to the demands of different social settings, and their behavior is more indicative of their attitudes, values, and beliefs. The behavior of low self-monitors is considerably more consistent across situations as compared to that of high self-monitors. Monitors low self monitors وہ ساری ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے جو کہ ہائی سیلف مانیٹرز کرتے ہیں اور وہ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن یا ایک کانٹیکٹ سے دوسرے کانٹیکٹ میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرنا کچھ زیادہ ضروری نہیں سمجھتے high self monitors are more by advertisement in general and soft sell appeal in particular اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی سیلف مانیٹرز زیادہ نئی پروڈکٹس خریدتے ہیں فیشن کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور بعض اوقات جب ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی اشتہار سے متاثر ہو کر پروڈکٹ خرید لیتے ہیں جبکہ لو سیلف مانیٹر خریدتے ہیں جب ان کو واقعی اس کی ضرورت ہو اور عام طور پر وہ برانڈ لوئل بھی زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ہائی سیلف کے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب چیزیں کنزیومر سائیکولوجسٹ کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں اور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کنزیومر کی نیڈس کیا ہیں کنزیومر کو کون سے ویریبلس کون سے فیکٹر اور کون سی اپیلس متاثر کر سکتی ہیں وہ ہائی سیلف مانیٹرز ہیں یا لو سیلف مانیٹرز اس کے لیے ریسرچ کے مختلف طریقے موجود ہیں جن سے آپ واقف ہیں لیکن کچھ خاص اپروچز اور کچھ خاص ٹیکنیکس کنزیومر سائیکولوجی میں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ اور ایریاز میں استعمال نہیں ہوتی انہی میں سے ایک چیز یا ایک اپروچ سائیکوگرافکس کا استعمال ہے جس میں ہم سائیکوگرافک پروفائلز کی بات ابھی کریں گے psychographics investigating the psychology of the consumer when the manufacturer launches a product اور the advertiser plans a campaign they have to be aware of the need of the potential buyers research has shown that people belonging to different backgrounds and different socio economic classes needs and behaviour psychographics میں کی جانے والی ریسرچ سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ ایک سی نیڈ نہیں رکھتے اور ایک سی طرح کی پروڈکٹ پریفرنس ان کی نہیں ہوتی نیڈ میں اور پروڈکٹ پریفرنس میں یا بائنگ بہیویئر میں اس چیز کا دخل ہے کہ کوئی شخص یا پوٹینشیل کنزیومر کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے کس سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بلونگ کرتا ہے it has been identified that people with different life style and needs go for different varieties of products researchers have used different psychological profile of people based upon their life style to product and target their needs researchers نے بہت سے لوگوں پر ریسرچ کی بہت سے سب گروپس پر اور سب کلچر پر بھی ریسرچ کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے اور مختلف سوشو اکنامک لیول سے تعلق رکھنے والے لوگ اور خاص طرح کے لائف اسٹائل رکھنے والے لوگوں کی نیڈس مختلف طرح کی ہوتی ہیں ان کے بائنگ بیہیویئر مختلف طرح کے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو مائل کرنے کے لیے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپیل کرنے کے لیے مختلف طرح کی اپیلز کی ضرورت ہوگی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اشتہاروں میں ٹچ کرنا ضروری ہوگا psychographics is a technique for dividing people into lifestyle profiles that are related to purchasing patterns. Such profiles take into account characteristics as marital status, race and ethnic background and educational level as well as the kinds of activities that potential buyers engage in. یعنی انہوں نے لوگوں کے جینڈر کو ذہن میں رکھا وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تعلیم یافتہ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے ان کی روزمرہ کی زندگی کے معمول کیا ہیں لائف اسٹائل کیا ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے ایڈورٹائزنگ کیمپین بھی بنائی اور کنزیومر ریسرچ کی اسٹریٹجیز بھی ڈیولپ کی one of the most popular and widely used general classification system for consumer values and life style the VALS approach divide four groups groups. And life style کے سسٹم کے تحت جو کہ شاید پہلا آرگنائز سسٹم تھا جس میں لوگوں کو ان کے لائف اسٹائل کے حساب سے ڈیوائڈ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کے پروفائلس بنائے گئے اور اس کی بنیاد پر ان کی نیڈس کو ڈٹرمن کیا گیا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا ایڈورٹائزنگ اپیلس ہوں گی جو ان کو متاثر کریں گی مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایسے علاقے میں ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو جہاں پہ لوگ ویڈیو فلم دیکھتے ہیں اور ویڈیو فلمس خریدنے کے لیے ان کی دکان پر جاتے ہیں تو شاید کسی پارک میں ان چیزوں کا اشتہار لگانا ایک مناسب اپروچ نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے پوسٹرز ان دکانوں پر لگا دیے جائیں جہاں پر وہ اکثر وزٹ کرتے ہیں تو وہ یقیناً ان اشتہاروں کو پڑھ لیں گے اسی طرح سے اسٹوڈینٹس کے ٹیوشن سینٹرز کے اشتہار آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بک اسٹور پر لگے ہوتے ہیں کیونکہ بک اسٹور یا بک اسٹال ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسٹوڈینٹس ضرور اسٹیشنری یا کتابیں خریدنے کے لیے آتے ہیں اگر کتابوں کے یا ٹیوٹرس کے اشتہار یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اشتہار سنیما کے باہر لگا دیے جائیں تو شاید اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن بک شاپ پر آئیں گے ہی صرف وہی لوگ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے جس کو ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں VALS nine American life life style style values and کے سسٹم کے تحت امیرکن لائف اسٹائل کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور اس کے مطابق ان کی نیڈس ڈیٹرمن کی گئی ہم اگر کوشش کریں اور ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز اپنی سوسائٹی پر بھی اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور ہم اس کو اپنے ہاں بھی ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں consumers and outer direct consumers need driven consumer include survivors and sustainers outer direct consumer include belongers emulator inner directed consumer include I am experiential societally conscious combined outer and inner group includes inner ان کیٹیگریز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مختلف لائف اسٹائل اور ان تمام کیٹیگریز سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر شاپنگ کرتے ہیں یا ان کا بائنگ بہیویئر مختلف فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے جو کہ بنیادی طور پر ان کے لائف اسٹائل پر بیسڈ ہے need driven consumers they make purchase primarily to satisfy basic elemental needs outer direct consumers they make purchase in order to increase their own self-awareness. The outer and inner-directed consumers have similar social and self-needs. The I am me includes young, egocentric people confused about their goals in life. The experientials, that were former I am me's who become surer of their goals and more outward looking and socially conscious, mature well inform individuals with a strong interest in social issues such as politics اور انوائرمنٹ یعنی جو لوگ پہلے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خریداری کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز اتنی ہی ہوتی ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سوسائٹی کے انفلوئنس کی وجہ سے شاپنگ کرتے ہیں ان کو بہت سی چیزیں اس لیے لینی پڑتی ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ نہیں ہوں گے یا ان کو استعمال نہیں کریں گے تو دوسرے لوگوں پر اس کا ایک مختلف اثر پڑے گا کچھ لوگ ایسے ہیں خاص طور پہ یگ لوگ جو ایکسپیریمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک اسٹائل بنانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ ان کے اسٹائل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہی لوگ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور میچور ہو جاتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ اب بھی کر لیتے ہیں لیکن اس وقت ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا جو اسٹائل میں نے اختیار کیا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اسے دوسروں کو بھی اچھا لگنا چاہیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریسرچرس جو ہے اپنی کیمپینس بناتے ہیں جو پروڈکٹ جس طرح کے گروپ کے لیے ہوتی ہے اسی کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم ایک ایسی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں جو کہ صرف رورل ایریاز میں استعمال ہوگی تو ہم اس میں انگریزی زبان کا یا بلکہ اردو کا بھی استعمال نہیں کرتے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اشتہار ریجنل لینگویج میں ہو لیکن اگر ہم ایک اشتہار کسی ایسی پروڈکٹ کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ رورل ایریاز میں استعمال ہوگی اور اس کے پوٹینشیل یا ووڈ بی بایز ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس خاصی دولت ہے اور جن کے پاس زندگی کی بہت سی فیسلٹیز ماڈرن فیسلٹیز پہلے سے موجود ہیں تو اشتہار کی لینگویج بھی فرق ہوگی بیک گراؤنڈ بھی فرق ہوگی کیپشن اور سلوگنز بھی مختلف استعمال کیے جائیں گے اور بیک گراؤنڈ بھی اس سے مختلف ہوگی جو کہ ایک رورل کنزیومر کے لیے تھی کنزیومر سائیکولوجسٹ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ایریاز میں ریسرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت سی ریسرچ اس چیز پہ کی گئی کہ مختلف سب کلچر ہیں اس کے علاوہ کنزیومر ڈیسیزن میکنگ ایک میجر ایریا ہے ریسرچ کا کنزیومر سائیکولوجسٹ کے لیے اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کوئی بھی بائر کسی پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے کن مینٹل پروسیس سے گزرتا ہے کیا کوگنیٹو مینپولیشن ہوتی ہیں جس کے بعد کسی پروڈکٹ کو خریدنے کا ڈیسیزن کیا جاتا ہے پرابلم سے لے کے پروڈکٹ خریدنے تک مختلف اسٹیجز آتی ہیں اور ایک دفعہ جب ہم پروڈکٹ خرید لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ بھی کرتے ہیں پہلے ہم ایویلویشن کرتے ہیں کہ آیا مجھے یہ چیز خرید لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے پھر ہم اس کو خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد ہم پھر سے اس کا جائزہ لے کر ری ایویلویشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں تھا عام طور پہ اس طرح کی اسٹیجز اور اس طرح کی ڈیسیزن میکنگ اس وقت انوالو ہوتی ہے جب پروڈکٹ بہت اہم ہو اور بہت مہنگی ہو جہاں پر پروڈکٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے عام طور پہ اتنی زیادہ تھنکنگ نہیں کی جاتی لیکن جہاں پر آپ اس کے بارے میں ڈبل مائنڈیڈ ہو تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کنزیومر سائیکولوجی کے بارے میں بہت سی چیزیں بتا سکیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ شاید یہ ایک ایریا ہو جس میں آپ اپنی فیوچر اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں اور اس کے لیے بہت سے ایوینیوز آپ کے سامنے کھلے ہوں گے بہت سی اوپننگ اویلیبل ہے اگلے لیکچر میں ہم ایک بالکل نئی فیلڈ آف سائیکولوجی کی بات کریں گے جس سے آپ شاید زیادہ واقف نہیں ہوں گے وہ ہے اسپورٹس سائیکولوجی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ